پیغام سمالی نل گلزار نبی سے غلام مجھے دربار نبی سے پیغام نام سالاری گلزار نبی سے بول گام مجھے نبی سے سے نام سال

دربار دربار دربار دربار دربار سے سے چھوٹا چند سے سفر گئے آیا گیا گنا مجھ کر بر بر سے سے سلام سدا سخش دیو ہسم پن پراکے ہنسی میں پن کی ہے تھرکی ہر سن کی تھرک پن کی ہے ہے عظیمت کی کی تھرکی مار جا جا

سے سر آیا مجھ پر اللہ باب اللہ

اونچے گھر کی گے اونچے گھر کی گے اللہ شیشا کو سکساری اللہ شیشا اللہ کیوں کر جس نے اتر کی اب یار کی قرار وہ کو جس نے اتر کی اب یار کی قرار اتنا میرے پرات کے سر کی ہے ہے سے سے تجھے دربار اللہ سے اللہ پیاری پیاری پیاری پیاری پیاری پیاری پیاری پیاری تیرا کانا باقی یہ پیاری پیاری پیاری تیرا کانا باقی سر کام سے آتش سفر کی ہے چند تم سیا کش سیا کشانی ہے نام ہم سب ساتھم کی کمان

کچھ سنا بونوں میں سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر گئے کلیاں تینوں گوا کے کدھر گئے آیا ہے غلام مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے دربار سبار تالک جتی جگی سچی سائیں سر سے شرار تالک جتی جتی سچی سائے در سے گے مجھ کو بھی لے جائے کملنا کملنا حجر حجر کی کی ہے ہے ہے اللہ کہتا حال میں میں ڈوبا شوق حلام سے ڈوبا بول کے دعوت دے رہا آ جاؤ آ جاؤ مجھ میں دو گانا پڑھ لو مجھ میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے جیسے کعبے کے اندر پڑی لیکن وہ مدینے کا مسافر وہ کیا کرتا ہے ہےشوشویری آ گو شیشو شو ہو لگے چن کے سرشد ہے پوجا کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میں کا سانس کہاں پہنچ جا کرسی سی پاک کر گئے گیا پاک کر گئے کہ وہ مدینے میں مرے مرے تو وہ مدینے میں مر جائے کہ جو مدینے میں مرے گا جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تو آلہ فرماتے ہیں کہ طیبہ میں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا آنکھ بند طیبہ

یہ گھر یہ گھر یہ گھر یہ دل میں اس کچھ گھر در سے پاک ہے یہ گھر یہ دل اس گھر در سے پاک ہے یہ گھر یہ دل اس گھر در سے پاک ہے مشکل کچھ سنا دیش کے کانوں میں رضا کچھ سنا میں رضا مشتاق شکر مجھے

اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں حضور میری شفاعت حضرت کی تو کھڑے حضور کی بارگاہ میں بارگار شفا کا یا تر دامنی تر دامنی استعارہ ہے گناہوں کی طرف دامن تر ہونا یعنی بہت زیادہ گناہ گار اپنے دامن کو گناہوں سے بہت زیادہ آلودہ کرنا اپنے اپنی ذات پر ظلم قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر سکے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے توبہ استغفار کریں پھر محبوب آپ بھی ان کے لیے اپنے لبہائے مبارکہ کو جمبش دے دیں آپ ہی ان کے حق میں سفارش کر لیں آپ ہی اگر چاہیں ان کی بخشش چاہیں تو پھر یہ پا لیں گے اللہ کو اور ضرور پا لیں گے لبجد اللہ لبجد اللہ وہ ضرور پائیں گے اللہ کو کیسا پائیں گے الرحیمہ توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور مہربان بھی پائیں گے تو اعلیٰ نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اصل کو شفاعت یا رسول اللہ تو باد شفاعت چلی شفاعت کی ہوا چلی دامن کو سکھانے کے لیے ہاں؟ سن کی وہ دیکھ سن کی دیکھ بات شفا سن کی وہ دیکھ بات ہوا ہاں، ہاں، حسن کی سپانا گر سمجھتا ست سن سے